مجھے در پہ پھر بلانا مدنی والے میری آنکھ میں سما کے دید ہوگی جب ہی میں سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا سب عزیز چھوٹے سبھی ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سین سے لگا مجھے سینے سے مدینے والے تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستا سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی تجھ سے ہوں سوالی شاہ نان خالی تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ نان خالی مجھے اپنا تو سہارا کہاں اور ہے گزارا مجھے آپ ہی نبھا بل تو ہے دیکھ سو کا یاور اے میرے غریب پر ول ہے سخی تیرا گھرا بہتر ایسا بھی سے میرے سرور تو خدا کے بعد بہتر ایسا بھی سے میرے سر تیرا ہاشمی گھر انبیاء کا سرور تو ہی دو جہاں کا یا بر تو ہی رہ برے زمانہ مدنی مدینے با دے خلق سب سے آنا تیرا حسن سب سے پیارا پیدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدین رب دائم تو ہی رزق کا ہے پاسم ہے تیرا سبا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت شہن ہنشاہے زمانہ مدنی مدینے والے اس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر میرے درد کا پسانا میرے درد کا پسان کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا بدنی مدین والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا بدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہو سلام اے شفیع روز محشر اے گنا کا بوجھ سر پر اے شفیع روز محشر اے گنا کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھا بوجھ بھاری تمہیں حشر میں چھڑا تمہیں حشر میں چھڑا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر اشر بخشوانا سر اشر بخشوانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدین باد مل نظر راحت رہو قبر میں سدا مت تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے گھوپ دھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے رخصت مجھے میٹھا میٹھا شر بت تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے پس مرگ سب گنبد کے حضور ٹھنڈی چھاؤں میں سلانا بدنی مدینے والے میرے والدین محشر میرے کو بھول جائے سر پر مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے شاہ تشنگی کر اے شرف شہید سے بڑھ کر تیری نان پاک اٹھانا بدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں انہیں شاہ جلد تم بلانا بدنی مدینے والے میرا سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آپ گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے آپ تو گھیرا ہے مصیبتوں کو آنا مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور اندھیرا ایسا پانو میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو پور پا میری جان جان جانا ہو نصیب سر ہو نصیب سر کٹانا مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پے کر میری عادتیں ہوں بہتر پن سنتوں کا پہ کر مجھے موتقی بنانا بدنی مدینے باتیں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب خوب سیکھ جاؤ تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا مدنی مدینے والے میرے جس قدر ہیں احباب انہیں کر دشاد بے تاب ملے عشق کا خزانہ مدنی مدینے والے میرے غوف کا وسیلہ شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا ہم خلد میں بسانا مدنی مد دیوالے ہے بلو جتنے کرو دور ان سے فتنے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے نیلسن سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مالا سبھی داڑیاں مڈانا مدنی مدینے والے تیری جس قدر ہے بہن سبھی کاش بر پہنے ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدین با میری آنے والی نس تیرے عشق ہی میں مچ دے بس دے تیرے عشق ہی نے مچ لے انہیں نے جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے میں تیرا تار رہے ہر گھڑی غریب تار تیرے میں تیرا تار رہے ہر گھڑی غریب تار میں مال سے بچا نا مال سے